الحمد لله الحمد لله اللهم بارك على محمد وعلى آله

سڑک سلام سلام کے بعد

اور اپنے پور کے بعد کی بڑھائی جاری ہے بہت اپنے بات اور اپنے شکروں کو باقی بڑھانے پر مندر پارجو اور دیش کی نظارش ہو جاتے پر تک لوگوں کو دین کی تعلیم دینے پر سہولت نکلا ہوتی جس کے لیے تم مال اکٹھا کرتے ہیں مریب کی طرف اور تجیز رسالت اور دین کا پیغام پہنچانے کے راستے میں جو آئے ان کے سہولت یہ چنیا سال اپنے رکشت میں انسانوں کے حامل کے لیے یہ رہی ہے ان کا اس لیے ہے کہ بندوں کو زیادہ سچا سکے اور لگا کر سرکار ہے ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے ہمارا سندر کنڈیو آزادی سر دنیا میں ہر انسان امتحان دینے کے لیے آتا ہے اس نصیب اچھا نتیجہ لے کر جاتے ہیں اور سر نصیب ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں اور اس امتحان کیا میں سب سے تکلیف ترین اور سب سے کے قریب امتحانے پر سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی اندیا کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ بات میں رہتا ہے کہ میں جبھی کے راستے پر چلنے والا ہو اس کا پھر کبھی امتحان ہوتا ہے اس لیے دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے سب سے زیادہ آرگنائز گئے سمجھائے گرام کرائے اور اس کے بعد گروہوں اور باتوں میں سے جس کی سکون زیادہ آزمائش ہوگی وہ سمجھ لے کے دین کے ساتھ اس کا اتنا اشارہ امتحان ہو ہوتا ہے اور یہ آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے آدت میں درجے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ مصیبت نہیں ہے مصیبت وہ لوگوں کو نظر آتی ہے جن کے دلوں میں خاص ہو اور جو مصیبت میں وہ چڑھا ہوتے ہیں اتنا آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اچھی طرح احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نظر آیا ہے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین رہنما ہے نمایا مشن ہے رہنما ہے اور ایسے پیسہ مبتلا ہے جن سے بہتر کوئی پیسہ مبتلا نہیں ہوتی دنیا کا کوئی انسان زندگی کے کسی مرحلے میں اور زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں سارے اور اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے لیے کوئی نمونہ اور ہدایت نہیں ہے جہاں سے کر سکے ہر انسان زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے لیے حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین ہدایت اور بہترین تعلیم کا کسی کے پاس کوئی حجت اور کوئی بات نہیں ہے اللہ کو عزت کے حال ہاں جا کرنے کے لیے رام رنگی وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا شاندار نمونہ بنا کے بھیجا کتنا بہترین نمونہ بنا کے بھیجا کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک جوان بوڑھے عورتیں مرد دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا کوئی آدمی بھی رام رنگی وسلم کر اپنے یہ ہدایات لینے میں محبوب ہو اسی لیے آپ کی حیاتیں تو ہسنا چاہ گیا اس میں ہسنا ہے بہترین نمونہ ہے اس کے خلاف کامیابی کی راہ نہیں ہے اور یہاں کامیابی کے خلاف کچھ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کامیابی ہی کامیابی ہے اور امام الانبیاء اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر آپ کی اطلاع کو چھوڑ کر کامیابی کا کچھ مزہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے دادی اور بہت سارے گوشے ہیں اگر کسی پر سچی کو فرصت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پڑھنے سیکھنے کی کوشش کریں اس وقت امت اسلامیہ مصیبتوں کا شکار ہے فطروں میں مبتلا ہے اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اپنے لیے سبق لینے کو اپنی جھارت کو لانے کو اپنا حوصلہ قائم رکھنے کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں اور محنتوں اور مصیبتوں کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیم کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کیا ہماری زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے ہمیں تو دن ہی اس ٹیم کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں باہر ندی رسول کسی کو یہ لائق نہیں ہے کہ امام علیہ وسلم ہونے دین کی ساتھ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے کوئی امتی ہو کر پیچھے بیٹھا رہے کسی کو یہ لائق نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم اور سبق انسان کی زندگی کے وہ جیسے دیکھے جائیں مطلب ہاتھ دیکھے جائیں جن میں انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے مجھے قدر ہوئی پہلے ان کو اشارہ دیا بڑی سخت چوٹی لگانے والے ہیں ہم بڑی سخت چوٹی لگانے والے ہیں جب نوبت کا اشارہ آیا اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ راستہ بڑا کسم ہے بڑا مشکل ہے آئے ڈر گئے گھر میں آئے ارب کے خدیجہ کو سوڑا رضی اللہ ہوتا رہا ہے حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا اور ایک سارے رسیتا حیات میں نام الانبیاء کی زندگی اور آپ کے طرز عمل کا نچوڑ نکالا کہ آپ اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے انہیں کا چاہتے لوگ ہیں ان کو رشتے میں لاتے ہو بہترین شروع کرتے ہو رشتے داروں کے ساتھ کر کوئی ایسا جس سے اپنے میں ہو سکے اپنا دوست نہیں اٹھایا جا سکے اپنے آپ کو سنبھالا جا سکے اسے بھی سکھا لیتے اور اس کے میں آج اور وہ جس کو کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کہیں سے کچھ نہ ملتا ہو اس کو سما کے دے دیتے ہو جن سے اپنے بوجھ نہیں اٹھائے جاتے ہو ان کے بوجھ اٹھا لیتے ہو اور ہاتھ کے راستے میں کوئی بھی ٹھنڈا نشانی سے برداشت کرتے ہو طرح کو ہو وہ اس کو اپنی جان پر جاننا نہیں چاہیے اس کو کوئی نقصان نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بنا لیا انہیں مطمئن کیا اپنے اطمینان کے لیے اپنے عزیز رکھا بن نوڈل کے ہاتھ لے گئے یا اپنے نتیجے کی بات کرو کیا کہہ رہے رکھا بن نوڈل نے بات سنی تو انگیر کا عالم تھا بہت اس سے دنیا میں خیر چاہیے کہ اس نبی کو تلاش کرنے اور پالے جو آخر زمانے میں آنے رہا ہے جس کی آمد کی تمام انڈیا گاؤں کو بھی ہو رہی وہ بھی امید کرتے رہے کاش کے ہمیں اس کا زمانہ مل جائے مطلب بھی تلاش میں تھا آخر اس میں اپنے علم کے مطابق تلاش اور انجین نیند میں اس ندی کے اوتار پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ وہ جگہ آئے بچے آگے جب اس سے بات سنت تو سورت وہ اور یہ تو وہ نام سے ہے چوسا رہتا آیا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی آمد کا سبھی جو انتظام تھا وہ آ گیا جیسا نہیں جی ہے جگہ ہے کاش کاش کے کے میں میں جوان ہوں کاش کے میں جوان ہوتا کاش کے جب تیری قوم تجھے جہاں سے نکال دے گی میں تیری کو مدد کر سکتا ہوں یعنی مجھے بچے سے نکال دے گی میں تم ہے جس شخص سے بھی وہ بات کی ہے جو تم کرنے والے ہو اس کو اس کی قوم میں ضرور نکالے کا مسئلہ ہے چلو میں دینا ہو لگا جن کا فراہم دنو خنگ کر دینا ہو لینا تمہیں کر دینا بہتر کرنے والوں کے نمبر کو اپنے اپنے رسولوں سے کہا یا تو دین چھوڑ دو یا تمہیں ہم وطن چھوڑنے میں مجبور کرتے ہیں انہیں نوتن کرتے ہیں بڑی پرانی بات ہے رب العزت نے حوصلہ بڑھایا کہ نکال دیں خیر ہے پر اس کے اندر تم نے رب کہ ان کو ہم ہلاک کریں گے اور زمین میں بادشاہی تمہاری ہوگی لوگوں اس زمین کو نہ زمین سمجھو جہاں ساری دنیا کے خطرے ہیں کائنات کی سب سے بہترین زمین جنت سے دور زمین یہ نہیں تو وہ صحیح یہ نہیں وہ صحیح وہاں اہل ایمان کے خلاف کسی کو ذرا ہر بھی جگہ نہیں ملے اصل زمین تو امن امان کی زمین نعمتوں کی سر زمین تو جنت کی زمین ہے کلائے کریم میں جنت کی زمین کو بھی زمین ہی کہا گیا ہے اس زمین کو زمین کے ساتھ ملا کے دیکھے تو حوصلے بڑھ جائے ایمان بڑھ جائے لیکن یہ ضرورت نہیں ہے کافروں کو ہلاک کریں گے اہل ایمان کو زمین کا وارث بنائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمین ڈال دیں گے اور میں جتنے بھی بات کی جتنے بھی وہ بات کی جو تم کرنے والے ہو اس کو سرزمین سے نکال دیا گیا رسول اللہ صدر کو پتا گا نہیں ہو گیا کہ اگلے دن کیسے آنے والے ہیں اگلے دن کیسے آنے والے ہیں اس لیے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ چلی چاہیے یہ سوچ سمجھ کر کہے اس نبی کا کمرہ پانے والا ہے جس نبی کو ضرورت کے پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ مسلم اور سے آنے والی ہیں تو ان کو ہمیں ہجت نہیں ہو سکتی اور کچھ بھی ہو سکتا اس کے بعد حجد ال رسول اللہ رسم اللہ ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر نہیں دعوت اور تبلیغ کے راستے میں مسلطیں ہی اٹھائی ہمیشہ جب ان کو دین کی دعوت دی ایک طویل مدت گزارنے کے بعد اللہ العزت کی سے حکم آ گیا کہ ان کو توحید کی دعوت دی سب باہر پر چڑھ گئے لوگوں کو آواز دی ہو گئے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں سر نے اپنا کہا کہ تمہیں نہیں ہو تم نے کبھی میں کیا کرنا چاہوں کہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں تم نیچے ہو پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر آ رہا ہے لڑنے کے لیے کیا میری بات مان لو گے تسلیم کرو گے کہ نہیں یہ ان کو سمجھانے کے لیے بہترین مثال تھی یہی ان کا ضرور تھا باہر باہر جاتے سب نے کہا کہ مان رہی آپ شادی کو ابھی سچے ہیں ہمارے ساتھ ہے بنایا کو ایسے ہی جیسے پہاڑی پر کھڑا میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں تم سب دیکھ کر دیکھ رہے ایسے ہی میں نبوت کے عالی خان مقام پر اللہ رب العزت نے مجھے فائل کر دیا ہے وہ ایسی پہاڑی ہے علم و فضل کی ایسی پہاڑی ہے جہاں کھڑا ہو کر میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں ویسے ہی آپ کو جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں میں سیاست کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے تمہارے برے آواز کے برے انجام میں لگا رہے ہیں اس لیے میں تمہیں دلاتا ہوں آخر سلام کو اپنے آپ کو لگانا ایسا کٹھن ہے ایک ایسی قوم جو سرے سے مرنے کے بعد کو مانتی ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نظام آدم کو مانتی ہی نہیں ہے جن کو برائیوں کی جانچ کرنا ہی نہیں آتا جو آخرت میں حساب کتاب کی قائم ہی نہیں ہے ان کو یہ کہنا کہ تمہارے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا اسی طرح کی بھی حالت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے پرانے کریم کی رعایتوں کے اندر امام الانبیاء کی دہشت کے اور نبوت کے مقاصد میں رسول پہلا مقصد امام الانبیاء کی دہشت کے لیے ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ تم مطلق ایجام نہیں ہو جو برائی کرے گا اس کا انجام پائے گا جو بھی برائی کرے گا وہ آزاد میں مبتلا ہوگا یہ دنیا جب ختم ہوگی تو کائرات کی سب سے بڑی عدالتیں انصاف قائم ہوگی وہاں ہر انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا کمائے ہوئے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا خرچ کیے ہوئے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا بولے گا ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا ایک ایک نظر کا ایک ایک روز بات کا حساب ہوگا ایک ایسی قوم کو یہ دعوت دینا اور یہ بتانا کہ اس بات سے ڈرانا جو دیش اور ہی نہیں رہتی کتنا مشکل کام ہے دوسرا مقصد کا مطلب دنیا کے دلوں میں ایک پروزگار کی آدت اور جلال کے ساتھ روز ہندوستان سب کو بلا دو ایک اللہ عظیم ہے وہی سب سے بڑا ہے اللہ کیسے سمجھ جائے تو دو چار دس کا فرق ہو تو نکل جائے ایک کہتا ہے میں نے اس سے لاکھ روپیہ دینا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے ایک روپیہ دینا ہے کیسے دوسرا کر دوں دینا دس بیس روپئے کا فرق ہو تو روکے ایک طرف وہ ہے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کے اندر سینکڑوں کو رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا خیال ہے یہ سینکڑوں مل کر سینکڑوں معمول مل کر ایک شہر کا نظام سے نہیں سنبھالا جا رہا تو ہمیں کہتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام ایک اللہ سنبھالے ہوئے ہیں ایک ایسی قوم جس کے خیال میں سینکڑوں معمولوں سے ایک شہر کا نظام نہیں سمجھتا ان کو یہ سمجھانا کہ ساری دنیا کا نظام ایک اللہ نہیں سنبھالا ہوا ہے بہت کا ایک ایسی بہت جو کے کی سرکش ہے تو جانتی نہیں ہے زبان گندی آنکھ گندی کان گندے آنکھ گندے قوم اور جو تعلیم کا نہیں ہے یاد رکھنا ان کو بتاؤ ان کو بتاؤ جسم تو جسم جسم تو جسم کپڑے بھی باغ بس میں جڑی ہے پاک ہو بھی پاک ہو اندر کے سیری کی نجات سے نکالو باہر کے گرہوں کی نجات سے نکالو کپڑوں سے ہر قسم کی نجات سے کرو یہ تعلیم اور قوم کے لیے بڑا قانون کا یہ طور پر موجود ہے بڑا قانون کسی پر کتنا عظیم شان دین دے کر اتنی عظیم شان تعلیم دے کر جب سگے سکے کی تعلیم پہ ہزاروں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم حضرات کی سب سے اصل تعلیم دے کر خاص حکم ہے نہ صرف یہ کہ لینا کچھ نہیں ہے آن بتانے کی بھی جاتے ہیں احسان بتانے کی بھی جاتے ہیں اللہ کا دین ہے جب جایا تب سے رخ بچا جا رہا ہے رخ سے شروع کیا جا رہا ہے کبھی اس کی چیز نہیں لی گئی کبھی اس کا ادر نہیں لیا گیا جو لوگ اس کے دل کرتے ہیں وقوف ہی کرتے ہیں کہیں جانے کے دن نہ کھڑا ہو گیا اللہ کے دربار میں اللہ میں تو تیرا دین سیکھنا چاہتا تھا لیکن کہیں سے پیسوں کے بغیر ملتا نہیں تھا پیسے میرے پاس نہیں تک تک یا کم تک تک شکتے ہیں تو صبر کرنا ہے یہ ویسٹ اور نوبت کے مقاصد ہیں یہ تعلیم دی اور اپنے اپنے قوم کو ڈرایا سب سے پہلا کیا ملا حقیقی کا سب ہوتا ہے ابو ادھر سب بندہ اور احمد میرے ہاتھ میں جو مجھے ہمیں یہ جمع کیا تھا اس کی اس گستاخی پر اور دنیا میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کا انجام یہ ہے سب سب فیصلہ جسے امام المبیا کی گستاخی کی وہ ایک نقل بولا امام المبیا نے اللہ رب الحمد اللہ امام المبیا کی تاریخ اور حمایت میں پوری دور بتا دی جو قیامت تک پڑی جاتی ہے اور پردھان دیتی ہے

دبندہ رہا ہے یہ پہلا دن ہے ابتدا ہے نبوت کی اس کے بعد پھر کیا نہیں ہوا جبھی یہ مجھے ہتھا تھا مزدور قلعہ میں کے کر پڑھنے کو روکتا ہے

دیں کہ بس بس پڑا ہوا ہے ایک بندے میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اس کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے روکتا ہے آگے کیا بدلا اللہ کیا اس کو چھوٹی سے کر کے پھینکیں گے ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا بدل جب اس کو مارا گیا تو اس کو سبزی ڈال کر کھینچ کر گیل کر گیا اللہ کی خبروں بھی ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کا کوئی پاس ہو اس کی دلت اور رسائی نہ ہو ایک دوسرا ہے امام اللہ علیہ وسلم چلتے میں پڑے ہیں اپنا بچہ اتارتا ہے اس کو بچ درتا کے رسی بناتا ہے امام نامیات جو اس کو چکتا ہے اور وہ جس دوڑے دوڑے آتے ہیں تک نے پورا اللہ کیا تم اللہ کے قدم کرتے ہو اللہ کے لیے اللہ پھر دکھا رہا ہوتا ہے یہ کو نبی ندی اس کا انجام اس سے ہی بہتر ہوا اور مجھے ہر ایک دن کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ تم نے کبھی اور میں فلاں قبیلے کے اندر آج کو جو ہوا ہے کبھی اور جلی لا کر محمد اللہ پر جاتے ہوئے سنجے میں پڑے صلی اللہ علیہ وسلم وہی اوپر میں جب آیا بچ پہ نسیم اور بچ وقت جاتا ہے اور بھی اٹھا کے جاتے محمد اللہ کے فلوں پر جا دیتا آپ سنجے میں پڑے ہوئے جرم کیا ہے ایک اللہ کو سنجا کر جرم کیا ہے لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں اور واسطہ بالکل اس طرح کا تھا جس طرح کے آج کے غیر مسلم معاشرے ہیں شراب شراب بدکاری یوا کی یہ چار سب کا غیر مسلم معاشرے سب کے چار چیزوں پر قائم ہے بدکاری اور شراب یوا یوا اس کے نتائج جب کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو سب سے سن کے حاضر ہے اس قدر بدترین معاشرے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ پر ترین واسطے کا کریم آدم کیا تھا یہ غلط جلد ایک دن یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیسے لوگوں کو محمد اللہ صلی علیہ وسلم کے بتائیں باہر سے جو بھی آتا ہے جو بھی ایک بار ملتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے کوئی لاتے ہے کہ آپ کو کہ لوگ اس سے بچے رہے اس نے کہا کہ فیصلہ کرنے والے والوں کو بتاؤ کہ یہ کائن ہے یہی نے نہیں بولا کہ نہیں کوئی نہیں مانے گا لوگ کو جانتے ہیں میں بھی کاہنوں کو جانتا ہوں کاہن اس طرح کے نہیں ہوتے دوسرا بولا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ جادوگر ہے مریض بولا کہ تمہیں لوگ جھوٹا کہیں گے جادوگر اس طرح کے نہیں ہوتے جادوگروں سے کبھیلا کوئی نہیں ہوتا ہے پاکیزہ کوئی نہیں ہے پھر بعد کوئی مناسب بنتی ہی نہیں ہے کوئی نہیں مانے گا کہ جادوگر ہے تیسرا بولا کہ سب لوگوں کو بتاؤ کہ شاعر ہے غریب نے کہا میں شاعروں کو جانتا ہوں اور ہر سارے شاعروں کو جانتے ہیں اس نے درجے سے کہہ کے سنایا جائے جو ہے کو خان پتیا پتا ہے کون مانے گا کہ شیر ہے نہیں ہے یہ جتنا عظیم انسان کام کر کے سنائے گا کوئی نہیں مانے گا کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ مجموع ہے کہا کہ یہ بھی نہیں بات چلے گی چاچا تم بتاؤ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی میرا دن پاس میں ہوا وہ ہر بار شاعر کا کہنے ایمان رہنے دن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے دیکھنے کہنے میں کچھ نہیں ہے لیکن جس کو رابطہ پڑتا ہے اس کو سمجھاتی ہے کہ اس کے کوئی نہیں فیصلہ کر دیا اس کے اس حوالے کر دیا جائے اس پر کتنے کی جائے اس کا مذاق اڑایا جائے اس کو ہر جگہ جب کیا جائے اس کا تبصر اڑایا جائے اس کا استعمال کیا جائے جس کا اس کو ماننے والوں کا مذاق اڑایا جائے کوئی فتح نہ کیا جائے اور یہ وہ حضا ہے جو آج تک اہل ایمان کے خلاف اصل مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمان اچھے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اچھے اپنے جیسوں کا مذاق اڑاتے ہیں سامنے دین دار سامنے نماز پڑھنے والی خواتین کو برقع اوڑھنے والی خواتین کا مذاق اڑاتے ہیں نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے سجا کرنے والے لوگ گاڑی والے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ مریض مغیرہ کی تبدیل ہے تو آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے بچ جائیے اس سے سے اس بدل تبدیل کوئی نہیں ہے اللہ نے العزت پہ کسی بات کی ضمانت نہیں دی اس کی ضمانت بھی دوں کے ان کا دے گی اب رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلو بلند کر تیرا یہ کام ہے جہاں تک ان مذاق اڑانے والوں سبر کر لانے والوں کا تعلق ہے ہم خود ان کو جن سے ہٹنے کی دھمکی ہے نا ہمارے دے ان کا میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تعلیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں محمد علی آزاد پر اس کا شکار ہے دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ایک تو یہ کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دین کی خاطر جب امام الانبیاء نہیں گھبرائے رائے انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے پولیس کرم کو جو برساتیں کر دی خوشخبریاں دی وہ سارے کی ساری سچ ہوئی قرآن کی یہ ایمان مضبوط کرنا چاہیے اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کے محمد کے ساتھ اگر ہوں اللہ تو جمع ہو جاتا ہوں بتا دوں ان کو جب لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑا رشتہ جمع ہو گیا ہے کافروں کا سب سے بڑا اتحاد قائم ہو گیا ہے سارے قبائل جمع ہو کے مسلمانوں کو ریس کو نابود کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ جانے والی گزرانے والی خبر ہے فلا فلادا ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہر جاؤ ہم زمان سے چل جاؤ مسلمانوں تم کھو رہے ہو تمہاری طاقت ہو رہی ہے مسلم بھر ہو تم تین ہزار ہو تو دس ہزار تمہارا لشکر تین ہزار کا ہے ان کا لشکر دس ہزار کا ہے تم غیر مسلح ہو وہ سولہ ہے تم اکیلے ہو تم اکیلے اور سنہا ہو وہ سارے قبیلے جمع ہو کے آ گئے ہیں اور سزا دا ہو بھر گیا اللہ کافی سے بہتر ساتھ کوئی نہیں ہے مومن جب مایوس ہوتا ہے تو ہر طرف سے کر کے کے اللہ اللہ سے سے جڑ جاتا ہے ہے جب جڑتا تب وہ کامیابی راستے ہوتے ہیں اب ہم بتا تو ہمارا ایمان نے ساری کر اپنے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے دیکھا ساروں اللہ رہے کو نہیں خبر تو نہیں اللہ سول نے پہلے ہی بتا دیا گیا جن کے راستے میں تو اسے کٹے ہی آئے گی بسمت اللہ سول اللہ بھی سچ بولتا ہے اللہ کے رسول بھی سچ بولتا ہے بڑا زیادہ اللہ ایمان ایمان بھی بڑھ گیا رسول اللہ کی بھی بڑھ گئی ایمان بھی بڑھ گیا اطاعت بھی بڑھ گئی کسی نے داری چھوٹی نہیں کرائی کسی نے نہیں بدلا کسی نے بچی نہیں یہ وزیرا ہے امت اسلامیہ کا سچا امتی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے منافقین کرتے ہیں موجود اور دوسری میں بات کی جو پہنچنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے اتنے میں بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی جتنے ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے ابھی تم سر تمہارا دیکھے تکلیف محمد کو پورا کر سب تم پہ آئے تکلیف نمبیا کو آج ہم اس دور میں گزر رہے ہیں جب امت محمدیہ پورے کی پوری مسلمان گزرا ہے کسی کی ٹانگیں کاٹ دی گئی کسی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے کسی کی انگن کاٹ دی گئی کسی کے لوگوں کیے گئے کسی کے بال ڈال دیا گیا کسی کا کچھ کچھ کسی کا اور ایک محمد کے امت کے منظم جو محمد کے کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ خوشی سے جشن منا رہے ہیں اس لیے کہ محمد مشقت اور تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی خوشیاں ہیں اس بات کی خوشیاں ہیں اللہ رب داخل دے اللہ ہمیں سمجھ گئے یہ باقی ساری اولاد مصیبتوں کا شکار ہو دنیا اس کو تمہاری باتیں دینے آئے اسے بنانے آئے اسے بڑا دلانے سمجھو سمجھاؤ بھی لوگوں کو سمجھاؤ بھی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور یقین رکھیے اللہ رب العزت کی کوئی خبر کبھی غلط نہیں ہوئی اور کبھی غلط نہیں ہوگی محمد اور سم کی کبھی کوئی خبر غلط نہیں ہوئی اور کبھی غلط نہیں ہوگی کشکتوں میں ایمان بھرے کشکتوں میں یقین بھر جائے کشکتوں میں حوصلہ بڑھ جائے جب بڑا ہو جائے تو سمجھے کہ ہم آندولن ہیں مصیبتوں میں دل ہلکا ہو جائے ڈر لگنے لگ جائے دین سے بندہ بھاگنے لگے کامنے لگے تو سمجھیے کہ ایمان نہیں ہے ہمیں بات ہے اللہ ہمیں ایمان میں جیل کرے بھاگ کرے بات کرے سب تو سب بھی